یہ شان گے میرے خواجہ کی یہ شان گے میرے خواجہ کی خواجہ کی میرے خواجہ کی یہ شان گے میرے خواجہ کی خواجہ کی میرے خواجہ کی یہ شان گے میرے خواجہ کی یہ شان گے میرے خواجہ کی یہ شان گے میرے خواجہ کی یہ شان گے میرے خواجہ کی یہ شان گے میرے خواجہ کی